Now, to the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 صلى الله الله الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى وعمل صالحا وقال إنني المسلمين <coughs> صدق الله العظيم میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں دین کی بات کو دین پر چلنے کے لیے سننا ہے یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ دین کی بات کیوں سنیں گے کہ سننے کے لیے نہیں دین کی بات سننی ہے دین پر چلنے کے لیے دین کی بات سن دین پر نہ چلے تو ایسے ایسے کھانا پکائے پھر کھائے نہیں تو خراب ہو جائے گا یا دوسرے کا جائیں گے اس لیے دین کی بات کو اسی نیت سے سننا ہے کہ دین کا کام کریں گے کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ یہ ویک سونا مت جاگ جاگ کر کے بات سننی ہے ہاں۔ ہم میں سے ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے کرو روز روز وہ اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی جب سے پیدا ہوا ہے روز روز کدھر جا رہا ہے کہ روز روز وہ اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے آخرت اور دنیا کے درمیان میں ایک پل ہے وہ موت ہے موت ایک پل ہے جب تک موت نہ آئے آخرت سامنے نہیں آئے گی اس یہ ایک پل بنایا ہے اس کنارے سے اس کنارے پر جانے کے لیے تو موت کو ایک پل قرار دیا گیا ہے اس لیے ہر آدمی اس پر آگے جیسے جانا ہو اس پار تو ہر آدمی اس کنارے سے اس کنارے پر جائے گا دوسرا راستہ نہیں ہے آخرت میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے موت کے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو تمام مخلوق پر واجب قرار دیا کوئی مخلوق موت سے بچے گی نہیں کلو نفسندہ یا قطل موت تو ہر جاندار موت کی مزہ چکھنے والا ہے اور خصوصاً انسان کہ اس کا مسئلہ سب سے بڑا ہے انسان کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ کیوں کہ آخرت کے انعامات بھی ان کے لیے بنے ہیں آخرت کے عذاب بھی ان کے لیے بنے ہیں اور کسی کے لیے نہیں بنے انسان اور جنات یہ دو مخاطب ہیں اللہ کے یہ دونوں مخاطب ہیں ان سے اللہ خطاب کرتا ہے ان کو اللہ پابندی کی دعوت دیتا ہے انسانوں کو جناتوں کو انہیں کا حساب کتاب بھی ہے جی ہاں۔ انہیں کے پاس نبی بھیجے جاتے ہیں انسانوں کے پاس اور جناتوں کے پاس نبی بھیجے جاتے ہیں ہاں۔ جناتوں جنتوں میں تبلیغ ہوتی ہے جیسے انسانوں میں تبلیغ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں میں تبلیغ کی ہے کہ جنہوں نے بھی تبلیغ کی چھ اجتماع جنوں کے کیے تھے تقریباً ان کو جمع کر کے ان کو ان کی شریعت ان کا دین ان کو پہنچایا تھا وہ آتے بھی تھے ملتے بھی تھے جی ہاں آتے بھی تھے ملتے بھی تھے اچھا ان میں بھی دونوں قسم جیسے ہمارے ابو لہب ابو جہل ندی پریشن کرنے والے دشمنی کرنے والے بکال کا کل نبی جن بنی کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی بات ہے کہ انسانوں میں بھی نبیوں کے دشمن ہوئے اور جن جنوں میں بھی نبیوں کے دشمن ہوئے ہاں تبلیغ ان دونوں میں ہوئی ہے ہاں ان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے ان کا مسئلہ سب سے بڑا حساب کتاب انہیں پر ہے دوسری مخلوق پر نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی ان پر ہے مسئلہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے ان کی رہبری کے لیے نبی بھیجے ہیں ہاں، اور ان کو یہ دعوت دی ہے کہ اپنی آخرت بناؤ کیا بناؤ اپنی آخرت بناؤ اپنی آخرت مت بگاڑو ہاں۔ دنیا کے اسباب دے کر دنیا کی نعمتیں دے کر یہ کہا کہ یہ نعمتیں لو یہ اسباب لو اور کیا بناؤ کیا بناؤ اپنی آخرت بناؤ حاکم کو حکومت دی تاکہ اپنی آخرت بنا لے تاجر کو تجارت دی تاکہ اپنی آخرت بنا لے زمینداری کو زمینداری دی تاکہ وہ کیا کرے وہ اپنی آخرت بنا رہے مالدار کو مالداری دی تاکہ وہ اپنی آخرت بنا رہے اصل یہی ہے کہ ان اسباب سے اپنی آخرت بناؤ یہ اسباب تمہیں آخرت سے غافل نہ کرے اس کی تمبی ہے کہ یہ اسباب تمہیں آخرت سے اور اللہ سے غافل نہ کرے اگر ایسا ہوا تو ان اسباب والے جتنے بڑے بڑے اسباب والے ہیں وہ بڑے بڑے نقصان والے ہوں گے جتنے بڑے اسباب جتنا بڑا نقصان جتنے بڑے اسباب جتنا بڑا نقصان جیسے کسی کی جھوپڑی جل جائے تو کسی کی کوٹھی جل جائے جو کوٹھی بنائی تھی بڑی عمارت بنائی تھی وہ جل گئی اور جھوپڑی بنائی تھی وہ جل گئی تو کس کا نقصان زیادہ ہوا یہ کوٹھی والے کا رپوٹنگ میں آگ لگ گئی ایسے ہی کہ جتنی بڑی دنیا کی ہے اور اسے اکرت نہیں بنی تو اس کا بڑا نقصان تھوڑی والے کا تھوڑا نقصان نقصان تو ہے جو آکرت نہیں بنے گا اس کا لیکن جن کی دنیا بڑی ان کا بڑا نقصان اس لیے میرے دوستو ہم کو آخرت کی طرف بلایا گیا ہے آخرت بنانے کی دعوت دی گئی ہے اور آخرت بنا دینا بہت آسان آخرت بنانا بہت آسان آخرت بنانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں زمیندار ہونا ضروری نہیں غریب بھی اپنے آخرت بنا لے بلکہ غریب زیادہ آسانی سے بنائے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مالدار کے لیے رکاوٹ ہے ہاں امت کے وہ فوکرا جو ایمان والے ہیں مہاجرین فقراء مہاجرین وہ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں کو حساب دینا ہے ان کا کوئی حساب نہیں تو آخرت غریبی کے ساتھ بھی بن جاتی ہے مالداری کے ساتھ بھی بن جاتی ہے لیکن آخرت اہم ہے آخرت سب سے زیادہ اہم ہے کیوں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے دنیا کی دنیا میں بہتری نہیں ہے بہتری بھی ہوتی ہے اس میں برائی بھی آتی ہے ایک چیز بنتی ہے بھی اسے سڑتی بھی ہے دونوں چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں کوئی چیز بنی پھر بگڑ گئی کوئی بنی پھر سڑ گئی ہاں وہاں ایسا نہیں ہے بل آخرت و خیروں بقا آخرت کی دو صفت بتائی کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے دنیا کی ہر چیز عارضی ہے تھوڑی دیر کی بچپن آپ کا تھا وہ تھوڑی دیر ہوا پھر ختم ہو گیا پھر جوانی آئی وہ بوڑھا ہی پھر ختم ہو گئی پھر بوڑھا کا آیا وہ بھی ختم ہو گیا تو یہاں کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی اور تھوڑی بنائی یہ انسان ہے جو ہر چیز کو استعمال کرنے والا ہے تو اس کا بچپن اس کے زمانے اس کا بڑھاپا سب عارضی عارضی ہے ایسے اس کی چیزیں بھی عارضی عارضی ہیں جو اس کی نئی پرانی ہو جاتی ہے یہاں کا نیا پرانا ہو جاتا ہے یہاں کا صحیح سالم ٹوٹ جاتا ہے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ یہاں کا نیا پرانا ہو جاتا ہے یہاں کا پرانا پھٹ جاتا ہے تو یہاں کی ہر چیز کو عارضی بنایا گیا اور آخرت کو کیا آخرت کو عارضی نے بنایا ہمیشہ کے لیے بنایا اس لیے نبیوں کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ دنیا مت چھوڑو دنیا مت چھوڑو بلکہ دنیا سے کیا بناؤ کہ دنیا سے آخرت بنا لو بس پھر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا جو دنیا سے آخرت بناتا ہے اس کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں کہ ایک فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز ہو گئی فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز ہو گئی جیسے جوانی باقی نہیں رہتی لیکن اگر جوانی عبادت میں گزاری ہے تو کیا کہیں گے کہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا یہ اللہ کے خصوصی مہمان ہو جائیں گے وہ مہمانی ختم نہیں ہوگی دنیا کی مہمانی ختم ہو جاتی ہے وہ مہمانی ختم نہیں ہوگی سدا مہمان ہی رہیں گے کہ کون ہے یہ عبادت گزار ہے جوان عبادت گزار جیسے مصحف لوگ یہ جوان آدمی ہے اپنے قبیلے کا بس اس نے فیصلہ کر لیا کیا کر لیا فیصلہ کر لیا ماں باپ نے نکال دیا ایمان لانے کی وجہ سے یہ کوئی بات نہیں ماں باپ سے الگ وہ تو صلی اللہ صلی پاس جائے کھانا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے اسی کے ساتھ ملا آخرت بنانی ہے تو بن گئی آخرت ان کی بن گئی اللہ نے ان کو سچا بتایا رجال صدق ما یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے ثابت ہوئے اور دنیا کہ دنیا ان کو ملی نہیں لیکن انہوں نے آخرت بنائی کیوں کہ دنیا نہ کسی بات زیادہ نہ ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں آخرت بن سکتی ہے تو ان کے پاس دنیا نہیں تھی سمجھ میں آئی بات ایسی آپ کو مثال نہیں ملے گی دنیا میں ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ کفن کا کپڑا بھی نہیں اتنا غریب ملے گا کوئی نہیں ملے گا کہ ان کے پاس اپنے کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے ہاں، ایسے لیکن آخرت بنائی کیا بنائی آخرت بنائی تو ان کا ایک ہی کپڑا ہے ایک ہی کپڑے میں ان کا کپل دیا گیا اور وہ بھی ناتمام ہے ادھورا ہے کہ سر جانتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے اتنا کفن ہے تو فرمایا کہ سر کو ڈھانٹ دو اور پاؤں پر اس گرد گاؤں ڈال دو اور ان کو دفنا دو جی۔ لیکن آخرت بن گئی کیا بن گئی اس فقر و پاکا کے ساتھ آخرت بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ آخرت بنانا آسان ہے مالداری ہونا ضروری نہیں ہے عہدے داری ہونا ضروری نہیں ہے تو آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان اور امال دیے ہیں بس کیا دیے ہیں ایمان امال ایمان امال اسے اکرا بن جائے گی چاہے کچھ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اس سے بن جائے گی ایمان آکرت ایمان بناؤ امال بناؤ امال دو دو طریقے سے بنتے ہیں جانی طاقت سے بھی بنتے ہیں مالی طاقت سے بھی بنتے ہیں مالی طاقت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لیکن جانے طاقت تو سب کے پاس ہے جانے طاقت سب کے پاس ہے کہ اپنی جانی طاقت کو ایمان کے تقاضوں پر استعمال کرو کہ اس سے بن جائے گا عمل اور اس سے بنے گی آخرت تو ایمان اور عمل سے آخرت بنتی ہے ہاں عمل سیکھنے کے لیے عمل سیکھنے پڑیں گے عمل کا علم لینا پڑے گا تاکہ اس کا عمل صحیح ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ایمان دیے عمل دیے اور ان دونوں کا کیا نتیجہ ہے وہ بتایا ایمان کا کیا نتیجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے بندے اور رسول اس کو مان لیں کہ بس اس کو مان لیا تو اس کو مان لینے سے ہی اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہو گئی کیا ہو گئی ہمیشہ کی جنت ہو گئی سمجھ میں یہ بات کی بات ہے یہ اس لیے ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس تو وہ دستاویز ہے جس سے ہمیشہ کی جنت کے ہم مالک ہو جائیں گے دستاویز زمینوں کے دستاویز ہوتے ہیں بس یہ پراپرٹی کسی ہے ہماری کیا کہ دیکھا ایسے ہی ایمان ملا تو ایمان ملا تو سب سے پہلی بات کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہو گئی ایمان لاتے ہی چاہے سو سال کافر رہا ہے اور اب ایمان لایا ہے تو کیا ہوگا کہ سو سال کا کفر مٹ جائے گا سو سال کا کفر مٹ جائے گا سو سال کے گناہ مٹ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے سے وہ ایمان والا بنے گا اور ایمان والا بنے گا تو کیا ہوگا آخرت میں اس کے ہمیشہ کی جنت ہو گئی جی ہاں یہ یقین کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہم نے صرف جان لیا ہے کہ جاننا تو ٹھیک ہے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا یقین کرو ہاں تب قوت آئے گی کیا آئے گی کہ اللہ ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت دیں گے کیونکہ ہم جنت سے غافل ہیں اس لیے جنت کی باتوں میں کوئی مزہ آتا نہیں ہے سمجھ نہیں بات جیسے بیمار ہو مختلف قسم کے کھانے لیکن وہ بیمار ہے تو اس کو کھانوں میں مزہ نہیں آتا کہ بھائی کھاؤ کہ نہ کیونکہ یہ بیمار ہے ایسے ہم ہو گئے بیمار اس نے ہم کو ان باتوں میں کوئی لذت نہیں آتی کہ بھائی ایک مرتبہ سچے دل سے کل میں پڑے تو ہمیشہ کی جنت جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر کلمے کے ساتھ جتنے اعمال کرے گا اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجے بڑھائے گا جیسے دنیا میں درجے بڑھتے یہ کون ہے کہ معمولی پولیس کا آدمی ہے پھر وہ اس پولیس کی لائن میں آگے بڑھتا ہے پتہ ہاں کہ اس کی ترقی ہوتی ہے ایسے ہی آدمی کو ایمان کے بعد جب اپنے عمل پر آئے گا تو اس کو ترقی ہوگی ترقی ہوگی دنیا میں برکات دی جائے گی آخرت میں بدلے دیے جائیں گے اس پر عمل پر دنیا میں برکت دی جائے گی جی ہاں لوگ کہیں ہم برکت ہاں برکت تو عمل کے ساتھ ہے دنیا میں برکتیں ملیں گی اور آخرت میں آخرت میں بدلہ ملے گا ایمان کی وجہ سے کہ نماز ادا کی ہے تو نماز کی برکتیں آئیں گی دنیا میں کیا آئے گا صحیح نماز پڑھی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ نماز کی برکات ظاہر ہوگی نماز کی کیا برکت ہے کہ نماز کی برکت یہ ہے کہ زندگی برائیوں سے بچ جائے گی سے جیسے بیماریوں سے بچ جاؤ گے کوئی بیماری نہیں آئے گی دوائی استعمال کرو ایسے ہی جس نماز آئی کہ زندگی برائیوں سے بچ جائے گی یہ نماز کی برکت ہے کہ نماز گناہوں سے اور بے حیاں سے روکتی ہے تو اگر نماز صحیح بنی تو آنکھ گناہ نہیں کرے گی کام گناہ نہیں کریں گے زبان گناہ نہیں کرے گی ہاتھ پاؤں گناہ نہیں کریں گے شرم کا گناہ نہیں کرے گی نماز میں یہ تاثیر ہے حدیثوں میں جب بندہ نوافل پڑتا ہے فرائض کی بات الگ ہے فرائض تو فرائض ہے فرائض سے نیچے کہ جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دکھتا ہے یعنی اس کے ہاتھ پاؤں سب میری مرضی کے تازے ہو جاتے ہیں جسے کے نوافل سے نوافل سے نوافل نفے کی چیز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے چیز کہ پڑھو تمہارا نفع نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں لیکن نفیل کا نفع یہ ہے کہ اگر نوافل کی پابندی ہوئی تو یہ نفع ہوگا کہ اس کی آنکھ کان ہاتھ پاؤں سب اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے یہ بڑا انعام ہے کہ نماز کی برکت ہے یہ کیا ہے یہ برکت کہ اب گناہ نہیں ہوں گے گناہوں سے روک ہو گئی جیسے بہت سی چیزوں پر ایک پردہ لگاتے ہیں اندر پانی نہ جائے جیسے گڑی اس میں واٹر پروف ہے اس میں پانی نہیں جائے گا پانی میں گر جائے تو کہ پانی نہیں جائے گا کیوں کہ پانی میں روک کی طاقت اس میں لگائی ہے ایسے بہت سے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ پہلے تو گولی نہیں لگے گی لگے گی کہ بولنے نہیں لگے گی ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ یہ گولی سے بچائے گی یہ پانی روکنے سے پانی داخل ہونے سے بچائے گی ایسے نماز گنا ہو اسے بچائے یہ ہے بتا تو وہ واٹر پروف ہے یہ گنا پروف ہے کیا ہے یہ گنا پروف آنکھوں سے بھی نہیں ہوں گے کانوں سے بھی نہیں ہوں گے ہاتھ سے بھی نہیں ہوں گے بس اس وجہ سے یہ نماز جو وہ نماز بھی نفل نماز کا ہی اثر ہے جب فرض فرض کو آگے سوچو حدیثوں میں ہے کہ تحجد کی نماز ضرور پڑھا کرو تحجد کی نماز ضرور پڑھا کرو فرض تو نہیں کیا لیکن تاکید ہو رہی ہے کہ تحجد کی نماز ضرور پڑا کرو تم سے پہلے زمانے کے نیک بندے تھے وہ اس یہ نماز پڑھا کرتے تھے علیکم میں قیام فن داب الصالحین من قبل یہ تحجد کی نماز پچھلی رات توڑ کر ضرور پڑھا کرو تم سے پہلے زمانے کے جو نیک بندے تھے وہ یہی کرتے تھے ایک بات تو یہ فرمائی دوسری بات یہ فرمائی کہ تحجد کی نماز پڑھو اس میں گناہوں سے روک ہے کیا ہے گناہوں سے روک یہ گناہوں سے روک جائے جیسے ہوا دیا جون کر کر دو دو تو بس اب رک گئی سمجھ میں آئی بات تو نماز میں کیا ہے کہ گناہ تحجد کی نماز کہ تحجد کی نماز میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے کیا ہے ہاں دیکھو تحجد کی نماز کہ اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے یہ فائدہ بتایا دنیا کا آخرت کا ہاں ہاں تو نماز کا یہ اثر ہے ایمان کے بعد نماز تو نماز کا یہ اثر کہ نماز کی برکت یہ کہ گناہوں سے روکے گی بدن کی تندرستی لاوے گی اور کیا کرے گی کہ روزی کی برکت کو کھینچے گی کیا کرے گی ہاں کہ نماز صحیح ہو گئی تو روزی میں برکت آئے گی روزی کی برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر الجھن ہوتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا کہ کماتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا کہ اس میں سے برکت اٹھ گئی ہے کیا اٹھ گئی ہے کہ برکت اٹھ گئی کہ برکت کیوں اٹھ گئی ہے کہ روزی میں دین نہیں ہے کیا ہے روزی کی لالچ تو بہت ہے روزی کی ہوش تو بہت ہے لیکن روزی میں دین نہیں ہے تو برکت نہیں ہے روزی میں برکت آ جائے گی تو یہ ضروریات پوری ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ضروریات پوری ہو جائے گی کیونکہ ضرورت کا تو بوجھ ہوتا ہے آدمی پر یہ بچوں کی شادی کرنی ہے اور شادی یہ نہیں ہے تو شادی کا سامان نہیں ہے بوجھ ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا کہ آپ ضرورتیں پوری ہو جائیں ہاں، تو عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تم ہماری عبادت کے لیے تیار رہو تمہاری حاجتیں ہم پوری کر دیں گے یہ تمہاری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو ہم پوری کریں گے اللہ کے اٹکنے نہیں دی رہے حاجت اٹکی ہوئی ہے کام نہیں ہو رہا ہے ہاں، کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جایا کرو ہم تمہاری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کریں گے اٹکنے دیں گے دوسرا کہ تمہارے دلوں کو چین دیں گے کیا دیں گے اندر چین آئے گا جب کوئی حاجت باقی میں اللہ نے سب حاجتیں پوری کر دی چھ یہ کس کا اثر ہے کہ عبادت کا ہے عبادت کا ہے تو میں نے کہا دنیا میں اللہ تعالیٰ عبادت کی برکتیں دیکھے جی ہاں، اور آخرت میں بدلہ دیں گے وہ الگ ہے جی ہاں، ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے اور بدلہ بڑا کر کے دیں گے سب بدلا دیں گے بڑھا بڑھا کر کے دیں گے یہ نہیں کہ ناپتل بھی ہوگا ناپ تول بھی ہوگا کیونکہ ناپت ہو تو ہی بڑھنا گھٹنا معلوم ہو رہا اس لیے بتائیں گے کہ تمہارا عمل تو اتنا ہے مگر ہم اتنا نہیں آئے کہ ناپتول بھی ہوگا تاکہ یہ کوئی نہیں سمجھے کہ ہمارا تھوڑا تھا زیادہ تھا وہ تھوڑا ہو گیا کہ نہیں تمہارا تو اتنا ہی ہے اور ہم امت پر اضافہ کرتے ہیں تو ناپتول دکھائیں گے تاکہ اللہ کا انصاف ظاہر ہو کیا ظاہر ہو انصاف کہ دیکھو تمہارے اتنے گناہ ہیں تمہارا اتنی نیکی ہے ہاں، تو گناہوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جتنا گنا اتنا اتنی سزا زیادہ نہیں لیکن نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی نیکی اتنا سواب کہ نہیں بڑا کے سواب ثواب بڑھا کر دیں گے جی ہاں، اس کا بدلہ بڑھائیں گے یہ کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کیا ہے اللہ کا فضل اللہ کی مہربانی یہ امیدیں دلائی ہاں، تاکہ لوگ زندگیوں کو ایمان اور امان پر لائیں سمجھ میں آئی بات ایمان اور امان پر لانے میں ڈر کس چیز کا لگتا ہے آدمی کو اپنی اپنی دنیا کے نقصان کا ڈر لگتا ہے ہاں، اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اس لائن پر آنے میں دنیا کا ڈر لگتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہوگا ہاں۔ شیطان اسی سے ڈراتا ہے کہ تم یہ کرو گے اس کر کیا ہوگا جی ہاں اپنی راحت کا اپنی دولت کا اپنی دنیا کے نقصان کا اس کو ڈر لگتا ہے اس لیے وہ آخرت کی طرف نہیں آتا اور حکم پورے نہیں ہوتے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا ال تبلیغ میں جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا ہاں اور ہو بھی جاتا ہے نقصان کبھی یہ نہیں کہ نہیں ہوگا کوئی گارنٹی ہے نقصان ہوگا دین کے کام کرنے سے بعض مرتبہ دنیا کا نقصان ہوگا سمجھ میں نا بات تو لکھا ہوا نقصان ہے اللہ کی طرف سے وہ ہوگا لیکن اگر نقصان دین کے کام کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو نقصان نہیں کہیں گے اس کو قربانی کہیں گے کیا کہیں گے کہ یہ قربانی ہوئی ہے نقصان نہیں ہوا ہے جی ہاں ایک تو دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہوا وہ تو ہوتا ہی ہے دنیا کی وجہ سے دنیا کا نقصان لیکن لوگ اس کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اس نقصان کے بعد دنیا بڑی ہو جائے گی جیسے ایک عمارت توڑ کر کے دوسری عمارت بنا لے توڑنے کا نقصان تو ہوگا نہیں ہوگا توڑنے کے پیسے دینے پڑیں گے توڑنے کے پیسے دینے پڑیں گے اس کا ملبہ پھینک مارنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے توڑنے کا ہی نقصان ہے لیکن توڑنے کو نقصان اس لیے نقصان نہیں سمجھتا کہ آگے نئی بنے گی تو نقصان اس کو کوئی نہیں سمجھتا اسے توڑنے میں اتنا نقصان ہے اتنا خرچہ ہوگا توڑا جائے تو اس کو نقصان اس لیے سمجھتا کہ آگے نہیں بنے گی تو نہیں بننے کے لیے یہ قربانی ہے ایسے ہی ایمان کا راستہ ہے کہ ایمان کے راستے میں ایمان اور دین ترقی کرے گا اور اس دین کی ترقی کی وجہ سے دنیا کا یہ نقصان ہوا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے یہ قربانی ہے سمجھ میں اگر یہ قربانی نہیں دے گا تو اس کا دین نہیں بنے گا جیسے ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کا حکم بہت بھاری تھا ہجرت کا حکم بہت بھاری دونوں لوگوں نے پورا کیا کہ اپنا سب چیزیں چھوڑ کے جاؤ کیونکہ وہ سب چیزیں لے جانے نہیں دیں گے یہاں سے یہاں سے لے جانے نہیں دیں گے یہ نہیں جان رہے جیسے ایک ملک کی کرنسی لے جانے بھی نہیں یہاں سے کرنسی نہیں جان رہے گی یہاں سے روپے روپے نہیں جان سکتے بنا ہے ایسے وہ لوگ کہ جو مال متا یہاں تم نے کمایا ہے وہ نہیں لے جانا دیں گے شہید رومی جب ریجنٹ کرنے لگے تو انہوں نے کہا تم تو باہر سے آئے تھے روم سے آئے تھے تم نے یہاں تمہیں کمائی ہے یہ نہیں لے جانا دیں گے ہاں جانا ہو تو جاؤ یہ نہیں لے انہوں نے کہا ہاں کہ تم ہاں، یہ تم لے لو اور مجھے جانے دو یہ تم لے لو اور مجھے جانے دو پر ہوئی بات تو انہوں نے وہ لے لی اور ان کو چھوڑ دیا ہاں، یہ قربانی ہوئی ٹھیک ہے ہوئی نقصان ہوا یعنی قربانی ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے کچھ بتایا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میرا مال لے لیا ہے انہوں نے اور یہ اور مجھے چھوڑ انہوں نے نہیں بتلایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں تم کامیاب ہو گئے تو نقصان جس کا ہوا اس کو کامیاب کہا کیا مطلب ہے کہ یہ قربانی دین کی وجہ سے ہوئی ہے آدمی کسی کاروبار میں کھوٹ پر کھوٹ کھائے تو اس کو کامیاب نہیں کہتے جو کاروبار کیا تھا اس میں کھوٹ آئی اس کو کامیاب نہیں کہتے کہتے کھوٹ آئی ہے تو اس کی نیند اٹھ جاتی ہے کی ہاں یہ اچھا، بہت بڑی کھوٹ آئی ہے یہاں کہ یہاں کوئی کھوٹ نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے کہ تمہارا نقصان دین پر چلنے کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے یہ قربانی بنے گی تو ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ دین کا کام کرنے سے اگر کوئی نقصان ہے تو اس کو نقصان مت سمجھو بلکہ یہ قربانی ہے پھر آگے قربانی کی برکتیں آئے گی کیا آئے گی ہاں جیسے فضولیات کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں ایسے قربانیوں کی وجہ سے برکتیں قائم ہوتی ہیں زندگی فضولیات پر گئی ماں فضولیات تو برکت نہیں ہوتی ہاں، محتاجی آنی آنی شروع ہو جائے گی وہ قربانی ہے تو یہ قربانیوں پر پھر برکتیں شروع ہوگی پہلے قربانی ہوگی پھر برکت ہوگی چنانچہ مہاجرین نے اپنی چیزیں چھوڑ کر ہجرت کی تو جب ہجرت کی تب وہ غریب تھے کیا تھے جب ہجرت کی ہے تو غریب تھے کیونکہ وہ مال انہوں نے نہیں لیا جتنا لے تو غریب ہو کر ہجرت کی ہے لیکن پھر وہ غریب نہیں رہے غریب نہیں رہے ان کے مکان بھی چھوٹ گئے تو وہ خیموں میں اور ٹینٹوں میں نہیں رہے بلکہ کیا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی قربانیوں کی برکتیں ان کو ملنا شروع ہو گئی پھر مہاجرین مالدار ہو گئے کیا ہو گئے ہاں حدیثوں میں سارو میا شرا مہاجرین مالدار ہو گئے اور مالدار ہونے کی کیا نشانی کہ مالدار ہونے کی نشانی یہ ہوئی کہ انسان نے جو کچھ ان کو دیا تھا زمینیں وغیرہ وہ انہوں نے واپس کر دیا یہ آپ کی زمین لے لو یہ آپ کی چیزیں لے لو مہاجرین نے ان کو دی تھی جنت کے وعدے پر اس پر کہ ہم نصرت کریں گے تو مہاجرین نے پوچھا اللہ ہم نصرت کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت ملے گی یہ بہت اچھا ہے جنت ہمیشہ کے لیے ملے گی تو کیونکہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ملتی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی زمینیں اپنے گھر اپنے اب مہاجرین مالدار ہو گئے کتنے سال میں پانچ چھ سال میں ہندوستان میں آزاد ہوئے کتنے دن ہوئے ساٹھ سال تو ساٹھ سال میں حالات اونچے ہو گئے نیچے ہو گئے نے سب کھا لیا ہے آزاد لاؤ تاکہ ملک طرح سے کچھ نہیں ہوا انگریز بھی کہا گئے یا ہم بھی کہا گئے جی ہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ اور پہلے نہیں بڑھ گئی انگریزوں کو دکھاؤں تو کیوں یہاں کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا یہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہجرت کرے گا ہم اس کو دنیا کی برکتیں دیں گے اور ٹھکانا دیں گے ان کو کیا دیں گے ابھی بے ہیں کہ اللہ کہتے ہم انہیں ٹھکانے دیں گے ہاں، تو جس چیز پر اللہ کا وعدہ ہوتا ہے اور آدمی یقین کر کے وہ عمل کرتا ہے تو وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو پانچ چھ سال میں حالات بدل گئے قربانی والے کہ مہاجرین کی تنگی دور ہو گئی تو انہوں نے وہ گھر وغیرہ جو لیا تھا تو وہ واپس لیا کہ آپ واپس لے لو ہماری ضرورت نہیں رہی ہے ہم نے تو جنت کے بدلے میں دیا تھا تو وہ تو واپس آیا تو جنت بھی واپس جائے گی کہ نہیں جنت واپس نہیں جائے گی جنت تو ملے گی اور یہ بھی لے لو انسان نے کہا جنت جنت ملے گی اور یہ بھی لے لو پھر ان کے گھر نہیں تھے گھر نہیں ہے مدینے میں رہے تو مدینے میں ان کے گھر بنے جی ہاں۔ پھر دنیا میں اسلام گیا پہلے ملک شام میں اسلام گیا اب اکبوبر کے زمانے میں حض عمر کے زمانے میں عراق میں اسلام گیا ایسا پھیلتا گیا تو جہاں جہاں اسلام گیا وہ ان کے گھر بنے وہاں ان کے گھر بنے مدینے میں ان کا گھر ہے شام میں ان کا گھر ہے یہ رات میں ان کا گھر ہے کیوں کہ وہ اس کی دعوت کے لیے زبان جاتے تھے اس کے لیے دعوت تو وہاں بھی ان کے گھر میں وہاں بھی ان کے گھر ہے یہاں بھی ان کے گھر ہے یہاں بھی ان کے ایک گھر چھوٹ گیا تھا کتنے گھر آ گئے کیا بات ہے کہ قربانی کی برکت ہے اس کی حالانکہ انہوں نے گھروں کے لیے اس کے لیے ہجرت نہیں کی ہجرت حکم کی وجہ تو اصل اللہ کے حکم میں ہر چیز ہے کہ حکم پورے ہوں گے کہ آئے گی دنیا کی برکتیں آئے گی آخرت کی نعمتیں دونوں کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی برکتیں اس کے ساتھ تو پانچ چھ سال تنگی مسعود فرماتے تھے جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جب پھر اس کے بعد ہو گیا کھل گیا تو کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے کیا کرتے تھے کھاتے بھی تھے اور کھلاتے نہیں بھی کھاؤ ہماری چیزیں کھاؤ ہماری چیزیں کھاؤ جمع نہیں کرتے تھے بلکہ کھلاتے تھے شہادت کرتے تھے تو حالات بدل گئے قربانیوں کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے حالات بگڑ جاتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جب نافرمانیاں ہوگی تو حالات بگڑ جائیں گے اور قربانیاں ہوگی تو کہ قربانیاں ہوگی تو حالات بن جائیں گے مگر کون سمجھے کون سمجھا رہے یہ مسئلہ ہے کہ کس کو سمجھا کیوں کہ لوگ حالات سے متاثر ہیں کس سے حالات سے متاثر ہیں حالانکہ حالات کا علاج ہی یہی ہے کہ قربانیوں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو اللہ حالات بدل دیں گے کیوں حالات بدلنے والا کون ہے اللہ جو اللہ رات کو دن بناتا ہے دن کو رات بناتا ہے جوانی کو بڑھاپا بناتا ہے وہ اللہ حالات بناتا ہے دوسرا کوئی حالات نہیں بناتا کوئی طاقت حالات نہیں بناتی سوائے اللہ کی طاقت بچے کو جوان کون بناتا ہے وہ جوان کو بوڑھا کون بناتا ہے اللہ یہ حالت ہے کہ پہلے کمزور تھا پھر طاقتور ہو گیا پھر طاقت ہو پھر کمزور ہو گیا یہ کون کرتا ہے اللہ تو تمہاری زندگی پر جو حالات آتے ہیں وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے وہ اللہ کے قبضے میں ایسے سارے عالم پر جو حالات آئیں گے وہ اللہ کے قبضے میں کسی قبضے میں نہیں ہے یہ دعوت ہے کہ آدمی کی زندگی پر حالات آتے وہ کیسے قبضے میں مرضی سے وہ مرضی سے بچپنا ہے مرضی سے جوانی ہے مرضی سے بڑھاپا ہے نا تو قدرت سے ہے اس نے کہا کہ وفی انفسکم انخوشی تم اب سے روز حالات تو تمہاری جانوں پر جاتوں پر آ رہے تم دیکھتے نہیں ہو ٹھیک ہے تمہاری جاتوں پر حالات آ رہے ہیں اور جب جا رہے ہیں آ رہے ہیں بچپن میں آئے جوانی بوڑھا پا تندرستی بیماری دوستی محبت دشمنی یہ سب تم دیکھتے نہیں ہو کہاں سے آتے ہو کہاں سے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں تمہاری مرضی سے نہیں آتے تمہاری مرضی سے نہیں جاتے تو دنیا کے حالات بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں جب دنیا والوں کے حالات ایمان اعمال والے ہوں گے تو ان کے حالات اچھے بن جائیں گے کیونکہ مدینے والوں کے حالات بہت برے تھے اسلام سے پہلے بہت برے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودی تھے مالدار ان کے ہاتھ نیچے رہتے تھے یہ غریب ان کے قرض دار رہتے تھے وہ ان سے سود کھاتے تھے اور طرح طرح کے ان کی رسوائی کرتے تھے اور مدینے میں ایک بیماری تھی بخار کی بہت تیز جو بھی باہر سے آ گئے مدینے میں وہ بخار میں پھنس جاتا تھا مدینہ کا بخار مشہور تھا ہما یسرف یسریف کا بخار یسرف مدینہ کا پرانا نام تھا وہ مشہور تھا بخار جو بھی باہر سے آ اس کو بخار لگے مہاجرین ہجرت کر گئے تھے ان کو بخار ہو گیا ابو بکر بیمار ہو گئے بلال بیمار ہو گئے بہت سارے لوگ بیمار ہو بہت سخت بخار ہوتا تو آب و ہوا بھی اچھی نہیں ہے مدینہ نے کی لوگوں کی مالی حالت وہ بھی اچھی نہیں ہے اور آپس کے تعلقات میں دشمنیاں بہت ہیں بہت دشمنی اور مالی حالت بھی بری اور یہ تندرستی والی حالت بھی بری یہ مدینے کے حالات تھے اب ہجرت وہی ہی ہوئی اور ایمان کی روشنی وہی گئی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات کو بدلنا شروع کیا جو بخار آتا تھا وہ بخار گیا وہ بخار گیا کہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ ایک عورت دباؤنی ہے اور وہ جا رہی ہے بری طرح سے جو کی طرف اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ مدینے کی بیماری گئی آج تک مدینے کی مدینے کی آب و ہوا صاف ہے وہ بیماری گئی بدل گئے محتاجی ختم ہو گئی محتاجی ختم دشمنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی دشمنی تھی دو بڑے بڑے گروپ میں خواص اور کدرش وہ بھائی ہو گئے اسلام کی دعوت آنے پر ایک دوسرے کے اور اپنے نبی کے مدد بن گئے بھائی بھی ہو گئے نبی کے مدد بھی ہو گئے تو سکون ہو گیا کیا ہو گیا سکون جی ہاں، کیا بھائی ہو گئے یہود تھے تو یہود ایمان نہیں لائے یہود ایمان نہیں لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رہی حسد رہا حسد رہا اللہ تعالیٰ نے ان کو نامراد بنایا ہاں یہاں تک کہ یہود مدینہ یہودیوں سے خالی ہو گیا مدینہ سے یہودیوں خالی رہا ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہ شرارتیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی تو وہ پکڑے گئے وہ پکڑے گئے وہیں کے ذریعے سے بتایا کہ انہوں نے آپ کو مار ڈالنے کا انتظام کیا تو اس کی سزا میں ان سے کہا تو یہ خالی کرو خالی طرح یہودیوں سے مدینہ خالی ہو گیا جا کے خیبر میں بسے پھر خیبر بھی ان سے خالی ہوا اس لیے وہ اب تک دشمن ہے اب تک ان کے دلوں میں دشمنی ہے لیکن ان کے دشمنی سے کچھ نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اللہ نے کہا کہ جن انسان نبیوں کے ساتھ دشمنی کریں گے یہ کرنے دو کرنے دو ان سے کیا ہوگا اللہ سے ہوگا ان کی دشمنی سے کیا ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا وہی ہوا تو میرے دوستوں جس طرح نافرمانیوں سے حالات بگڑتے ہیں قربانیوں سے حالات بنتے ہیں میں شوروں میں نقصان نظر آئے گا جیسے مہاجرین کو نقصان نظر آیا انصار کو نقصان نظر آیا کہ بھوکھ آئیے پیاس آئیے پیٹ پر پتھر باندھے بس پھر ختم ہو گیا پھر وہ محتاجی ختم ہو گئی پھر دشمنی جو چڑھ چڑھ کر آتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی حضور نے فرمایا اب کوئی نہیں آئے گا اب ہم جائیں گے چڑھ چڑھ کر آتے تھے نا بولا اور اب وہ جو ہے لو یہ تو مدینہ جانے کے پانچ سال یہ تکلیف رہی دشمنوں کے دشمن پھر اللہ نے وہ ختم کر دی اور آپ نے فرمایا اب کوئی نہیں آئے گا ادھر اب ہم جائیں گے ادھر اپنی دعوت لے کر کے جی ہاں تو پانچ سال میں خندق کی لڑائی ہوئی اس لڑائی میں اللہ کی غیر بھی مدد آئی کیا آئی کیونکہ پورا عرب ایک ہو گیا تھا اور یہاں تو لوگ تھوڑے تھے مدینے والے اور بھی بھوکے پیاسے اس زمانے میں آنا بھی نہیں تھا تنگی بہت تھی سردی بہت تھی تو بہت تکلیف ہوئی پھر کندر کھودنی پڑی تو کافی تکلیف ہوئی اور ان کی دشمنی اور ان کا خوف یہ تو وہ رہا وہ بہت بہت تکلیف بس پھر وہ اللہ نے ختم کر دیا کہ یہ آخری ہے یہ یہ آخری ابال ہے کڑا میں ابالا تھا نہیں آخری ابال ہے اب اب آگے کچھ نہیں پوچھنا صدی وہ ختم ہو گیا کہ وہ جو بڑی فوج آئی تھی اللہ نے ان پر ہوا بھیجی ہوا بھیجی بہت ٹھنڈی ہوا ایک دم تیز تو وہ ٹھہر نہیں سکے وہاں چلے گئے واپس بغیر لڑے کیونکہ اللہ نے اپنی اپنی ہوا بھیجی مسلمانوں پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو اللہ نے ہوا بھی کی ہے قربانی والوں کے لیے آسمانوں سے بھی مدد آتی ہے زمینوں سے بھی مدد آتی ہے ہاں قربانی کی وجہ سے مدد آتی ہے لیکن جب قربانی کے حد جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنی حد پر پہنچے تب آگے ہر چیز کی ایک حد کہ اتنی محنت کرو جیسے پانی نکالنا ہے کہ اتنا خود ہو کتنا کھودو کہ میٹھا پانی آ رہے وہاں تک کھود پھر آگے فکر نہ کرو پانی آتا ہی رہے گا لوگ پانی کھینچتے رہیں گے اور اندر سے پانی آتا ہی رہے گا ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اپنی محنت اور قربانی کو پورا نہیں کرتے ورنہ اللہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے جیسے کھودا نہیں کہ کچھ نہیں آتا مٹی آ رہی ہے اب کھودنا چھوڑ دیا تو مٹی لے کے بیٹھے رہیں گے اور کھودتے کھودتے پانی تک پہنچ گئے تو کیا وہ پانی ختم نہیں ہوگا وہ آتا رہے گا لوگ چھیڑتے رہیں گے سناتے جن کنواں میں سے پانی کھینچتے رہتے ہیں اس میں آتا رہتا ہے اور جن کنواں پانی نہیں کھینچتے وہ سڑ جاتا ہے کنویں سڑ جاتے ہیں پانی پرانا ہو جاتا ہے نیا نہیں آتا لوگ کھینچیں گے تو نیا آئے گا پانی تک پہنچنے کی محنت ہو گئی یا پانی آنا شروع ہو گیا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بچتے ہیں کہ بچتے ہیں اس سے اپنا پانی نہیں ایسے قربانی کا حال ہے جو قربانی کی حال مقدار اللہ چاہتے ہیں وہاں تک ہو جائے یا پھر کیا قربانیوں کی وجہ سے اللہ کی مددیں شروع ہو جائیں تو صحابہ نے یہ کیا تھا کہ اپنے قربانی دیتے رہے یہاں تک کہ پہنچ گئی بات آپ نے پاپا ہو گیا اب حالات پلٹ جائیں گے کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ ہو گئی اب ہم جائیں گے وہ نہیں آئیں گے جو آپ نے دروازہ کھول دیا اس سال کہ دنیا کے ملکوں کے پاس ہماری دعوت لے کر کے جاؤ ملکوں میں بادشاہوں کے پاس جو تو صحابہ کو بادشاہوں کے پاس بھیجا جی ہاں اور جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے اپنی جماعتیں پھیلائی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے رکاوٹیں ختم ہو گئی پھر سلح ہو گئی مشرقین سے ایک خیبر میں یہود رہتے تھے وہ شرارت کرتے رہتے تھے تو پھر اس کے اگلے سال میں وہ یہودیوں کی خیبر والی طاقت بھی ٹوٹ گئی خیبر فتح ہو گیا ہاں ساتویں سال میں مشرقین کا قبضہ بیت اللہ پر تھا آٹھویں سال میں وہ قبضہ بھی ختم ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی آ گئی بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس آ گئی ہاں، آپ نے بیت اللہ کو کھولا اس میں مورتی کیا کیا تھا وہ صاف کیا ابراہیم ہاں، علیہ السلام کی چھبی اور کون کون کیا گوگے سے ہم تو رکھی ہے جی ہاں تو صاف صاف کر دیا دو ہزار اس کو وہاں پہ اکثر نماز پڑھی حضور صلی اللہ تعالیٰ کھول کے پھر باہر نماز پڑھی جیسے اب ہو رہی ہے بیت اللہ پر نماز اب باہر ہوتے ہیں تو سامنے تو کے پاس یہ حضور نماز یہ ہمارا قبلہ ہو گیا یہ ہمارا قبلہ ہو گیا جیسے اب امام پڑھتے ہیں نماز بیت اللہ کے سامنے اندر نہیں پڑھتے تو اپنے ایسے نماز کو وہی کریں کہ اب یہ ہمارا قبلہ قیامت تک اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے ساری دنیا کے مسلمان یہ قبلہ ہو گیا تو ساری دنیا پہ ایک ہی چیز ہو گئی ایک قبلہ ہے وہی نماز ہے ادھر والے ادھر والے چاروں یا تو لگ زیادہ منہ کرتے قبلہ ہو گیا تو آپ نماز پڑھ گے ہمارا قبلہ تو اس ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی ہے تو اگلے سال نو ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھیجا جاؤ تم لوگوں کو حج کراؤ تو انہوں نے لوگوں کو حج کرایا پھر دسویں سال میں حضور نے خود حج کیا اور سب کو اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ حج کرو اور ہم سے حج سیکھ لو حج سکھانا باقی رہ گیا تھا نماز روزہ زکا سب آ گیا حج سکھانا باقی رہ گیا تھا تو آپ نے دسویں سال میں حج کا اعلان کیا کیونکہ اب تو بیت اللہ آپ کے قبضے میں آ گیا ورنہ بیت اللہ ان کے پاس تھا حج کیسے کریں ہاں۔ اس لیے بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ حج میں آئی اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھا کہ کیسے حج کرتے ہیں اس کے احکامات سیکھے اس کے طریقے سیکھے ہاں۔ حج سکھا دیا یہ باقی رہ گیا تھا تو ہو وسلم کا کام پورا ہو گیا کہ بس یہ میرا کام پورا ہو گیا ہے یہ میرے دین میں پہنچایا ہے اب تم دوسروں میں محنت کر کے اپنا دین پہنچا میں نے پہنچا نہیں پہنچا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے بتا دیا آپ نے سکھا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس طرح میرے دوستوں محنت کر کے ساری چیزیں ٹھیک ہوں کہ اب صرف کام باقی رہ گیا کہ دین کا کام کرتے رہو اللہ کی مدد آتی رہے گی دین کا کام کرتے رہو مدد آتی رہے گی پہلے آئے گی ناگواریاں پھر مدد آئے گی پہلے ناگواریاں آئیں گی پھر مدد جیسے علاج کرتے ہیں تو پہلے علاج کی تکلیف ہے پھر تندرستی کی راحت ہے پہلے علاج کی تکلیف ہے کاٹنا پھوٹنا سب ہوگا اندر ہوتا ہے جائیں ہڈی جوڑنی ہے تو تکلیف ہوگی لیکن پھر ہڈی جڑ جائے گی پھر راحت ہو جائے گی ہاں کہ تین مہینے کا پلاسٹر ہے پلاسٹر ہے یہ کتنے مہینے کا تین مہینے کا تو تین مہینے پلاسٹر ہے پلاسٹر کاٹ دیں گے اور ہڈی جوڑ گئی راحت ہو گئی ایسا ہوتا ہی نہیں دنیا میں ایک دم نہیں ہوتی راحت ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کہ راحت ہوگی ہاں ایسے کہیں کرو تین مہینے تک وہ تین مہینے میں دس کے اندر ٹوٹ جاتی ہے دیے پیرا سے کاٹ دیا ایسے ان دماغ آلو سے یوس رہا ان آلو سے یوس رہا یہ دستور ہے یاد رکھو دشواری کے بھی سے آسانی ہے یاد رکھو دشواری کے بھی سے آسانی ہے تو دین میں بھی یہ ہوگا کہ پہلے دشواری ہوگی قربانیاں ہوگی محنت ہوگی پھر مدد آ جائے گی اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی طاقت سے ہماری طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے ہماری طاقت سے نہیں تبلیغ والوں کی طاقت مسلمانوں کی طاقت تو کس کی طاقت فقط اللہ دینا اللہ کر رہا ہے زمین اصلم کا مالک اللہ ہے تبلیغ ہوئی ہے اللہ کی طاقت سے کہ ہماری طاقت سے ہماری طاقت سے کہ ہمارا ہے ہماری طاقت سے نہیں ہوئی ہے اللہ نے اپنی طاقت دکھائی پوری دنیا میں کام پہنچ دکھائی پوری دنیا میں ہر جگہ اللہ نے کام کیا کام کرنے والے پیدا کر دیے کام لے کے چلنے والے پیدا کر دیے اور ایک ہی ترتیب ایک ہی ترتیب ہاں یہ چھ نمبر کی بات کرو دوسری بات نہیں کرے گا تبلیغ والا پیسے مانگ کے تبلیغ میں نہیں جائے گا اپنے خرچ سے تبلیغ میں جائے گا کیسے جائے گا شاید دنیا میں کوئی پیسے مانگتا ہوں کہ تبلیغ والا نہیں ہے ہاں دنیا کہیں گی یہ نہیں وہ مانگتے نہیں ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں ہاں سب نے پہچان لیا کہ ان کی تبلیغ اس طرح ہوتی ہے کہ مانگ کے نہیں کرتے کہ لاؤ کہ نہیں لاؤ نہیں لگاؤ یہ خصوص ہے سب نے دیکھ لیا اپنوں نے گہروں نے سب نے دیکھ لیا یہ اپنے جان مال سے کام کرتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ نے ان کی جان مالوں میں برکتیں نہیں جی ہاں برکتیں نہیں تو برکت ہو رہی ہے کہ لوگ لوگ جائیں لاکھوں روپے خرچ کریں اللہ کے راستے میں ہاں، لاکھ کی جماعت ہے دو لاکھ کی جماعت ہے ہاں کیوں برکتیں ہو گئی ہے اللہ نے دیا یہ اللہ نے نمونے دکھائے ہیں اندر اور محنت کریں گے تو اور اچھے حالات آئیں گے اور بڑا انعام یہ ہوگا کہ جب محنت صحیح اور پوری ہوگی تو پھر دعائیں قبول ہوگی یہ آخری بات ہے کیا ہوگی کہ ان کی دعائیں قبول ہوگی پھر ان کے مسئلے دعاؤں سے ہو جائیں گے اب یہ اللہ کے خاص بندے ہو گئے اب وہ کوئی بات اللہ سے کہیں گے اللہ رد نہیں کرے گا دعا دعا کا انعام ملتا ہے کیا ملتا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا کہ اللہ سے دعا مانگیں گے کوئی مسئلہ آیا کہ اللہ سے دعا مانگیں گے اپنی محنت بھی کریں گے دعا بھی مانگیں گے اپنی محنت بھی کریں گے دعا بھی گے کہ اب دعا میں قبولیت آ گئی ہے صاحب درجے پر پہنچ گئے کہ ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہوں ہر وقت قبول ہوگی لیکن وہ اپنے ذمہ داری میں کمی نہیں کرتے ذمہ داری پوری کرتے پھر مسئلہ دعاؤں سے ہوتا ہے مسئلہ عملوں سے ان کے عمل سے برکت آتی ہے ہاں عمل سے برکت آئی کہ فلاں دعا پڑی تو مصیبت اٹھ گئی فلاں دعا پڑی بیماری ختم ہو گئی جی ہاں یہ ہوتا تھا کہ ابو دعا والے بن گئے ذکر والے بن گئے کہ فلاں چیز کا ذکر کیا کہ اللہ نے بھی دور کر دیا جب عملوں سے کام بننے لگے جسے عملوں سے کام بننے لگے جیسے چیزوں سے کام بنتے ہیں دنیا والوں کے ان کے عملوں سے کام بننے لگے یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں گے اللہ مدد کرے گا عمل کریں گے بس ایک درجے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے نبیوں پر دنیا نہیں ہوتی ہے اور عمل ہی ہوتے محنت عمل محنت عمل پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی الماری تھی اس کی چابی تھی چلو عائشہ کی چابی عائشہ کو چابی دے دو جیسے گھر والی کو چابی دیتے ہو نا آپ لوگ جی ہاں تو عائشہ کے پاس کوئی چابی نہیں تھی کیوں کہ گھر میں کوئی مالی نہیں تھا جی ہاں تو پھر کام کیسے بنا کہ اللہ کی مدد سے ہاں اللہ کی مدد سے بنا بس اللہ کا کام کریں گے اللہ سے مدد لیں گے ان تنسر اللہ اللہ کے جن کے مددگار بنو گے اللہ تمہارا مددگار مدد کرے گا اللہ کے پاس مدد کرنے کے بہت راستے ہیں اللہ کے پاس مدد کرنے کے بہت راستے ہیں ایک راستہ نہیں ہے دنیا والوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے مال کا بس دنیا والے آپ کی مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے مال کے راستے سے دوسرا راستہ دنیا والوں کے پاس نہیں ہے مان کا ہی راستہ ہے اللہ کے پاس اللہ کا بہت راستے مدد کرنے کی اس لیے اللہ کی مدد لینی ہے کیا کرنی ہے اللہ کی مدد وہ ہر طریقے سے مدد کر سکتا ہے تو ہم کریں گے محنت اللہ کرے گا مدد ہم کریں گے محنت اللہ کرے گا مدد محنت کرنی ہے دین کے لیے پھر اللہ کی اپنی مددیں کہیں گئی ہیں اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو سب سے پہلی بات تو یہ لوگوں نے اس کام کو وقت لگانا سمجھ لیا وقت لگ گیا محنت ہوں گے وقت لگنا محنت نہیں ہے کہ وقت لگا کے آ گئے پھر پھر جیسے جیسے ویسے ہو گئے کہ نہیں وقت لگاؤ سمجھنے کے لیے اس کے لیے ہاں، کہ ہم نے اب کام کو سمجھا جب سمجھے گا تو نہیں چھوڑے گا اور بے سمجھے کیا ہے تو بے سمجھے چھوڑ کے بیٹھ بھی جاتے جی ہاں چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ دلیل ہے کہ اس کے سمجھ میں بات آئی نہیں ہے نے سمجھا ہی نہیں کام کو سمجھ کے کیسے چھوڑے گا جس کام کو کام سمجھا ہو اس کو آدمی نہیں چھوڑتا اس میں نقصان بھی برداشت کرتا ہے نفے کی امید میں ہاں چھوڑ کے کہاں جائیں گے کھیتی والا کھیتی نہیں چھوڑتا تجارت تجارت کوٹ بھی آتی ہے قرضے بھی ہو جاتے ہیں لیکن نہیں چھوڑتے ہاں وہ جانتے ہیں کہ بھائی تو حال آتے ہیں تو آتے ہیں چھوڑیں گے تو کیا کر رہے گا کچھ نہیں رہے گا تو وہ سمجھے ہوئے ہیں اپنی چیز کو جو اپنی چیز کو سمجھے گا وہ اپنی چیز کو کیسے چھوڑے گا پھر جو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہ وہ انہوں نے وقت لگایا ہے ابھی بات ان کے سمجھ میں آئی نہیں ہے اس نے وقت لگانے کو تبلیغ سمجھا ہاں، وہ ٹھیک ہے لیکن وقت لگاتے ہوئے تبلیغ کو بھی سمجھو کہ تبلیغ ہے کیا چیز اس کو حقیقت کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچ جاؤ جب حقیقت تک پہنچ جائے گا تو پھر اس کے چھوڑنے چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سمجھ میں آئی بات پچھلے حضرت تھے تھی اجاز صاحب کے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں کیا کرو یہ بار بار نکلو تو ایک حقیقت آئے گی تو وہ کیا حقیقت آئے گی کہ پھر دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں نہیں کھینچے گی تمہیں اللہ کا دین کھینچے گا ایسے نکلو کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں کھینچ نہیں سکے نہیں تو دنیا کی نیندیں کھینچے گی اور تمہاری حقیقت پیدا نہیں چھوٹے بچے کی طرح سے تو جہاں کچھ ملا میٹھا پھینکا ادھر چلا جاتا ہے بچہ ہاں کیوں کہ اس کو حقیقت میں معلوم ہے بچپنا ہے ایسے نکلو ایسے نکلو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہیں نہ کھینچے بلکہ تمہیں اپنا دین کھینچے کہ اب دین والے ہو گئے دین والے کو سب سے پیارا دین ہوتا ہے اور دنیا والے کو سب سے پیاری دنیا ہوتی ہے کیوں کہ وہ اپنے دنیا کی حقیقت سمجھا چاہے وہ غلط ہی سمجھا لیکن اس کو حقیقت سمجھا وہ دنیا نہیں چھوڑتا ایسے دین والا جب اس کی حقیقت آ گئی تو اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا جیسے بلا عنہ سینے پر پتھر رکھ کفر کر کہ نہیں کفر نہیں کریں گے اللہ تو ایک ہی ہے انکار کر کے انکار نہیں کریں گے اللہ تو یہ کی ہے حالانکہ کسی نے پتھر باندھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے مار رہے ہیں لیکن حقیقت اندر پیدا ہو گئی تو وہ چھوٹتی نہیں ہے اور جو چھوٹ جاتی ہے تو مطلب یہ کہ ابھی حقیقت تک پہنچا نہیں ہے کچا ہے اس لیے فرماتے اللہ کے راستے میں اتنے پھرو اتنے پھرو کہ کوئی چیز تمہیں نہ کھینچے کوئی لالچ تمہیں نہ دباوے کوئی خوف تمہیں نہ آ رہے بلکہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کا کام کرو ایسے بن جاؤ پھر اللہ تمہارے لیے اس کی قدرت تمہارے لیے اس کے خزانے تمہارے لیے سب تمہارے لیے کیا اور کسی کے لیے نہیں اللہ کی اللہ کی چیزیں اللہ کے بندوں کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے پھرنا تو ہے اللہ کے راستے میں بغیر پھرے کیسے سمجھے گا لیکن پھرنے کو اصل نہ سمجھے بلکہ کام سمجھے کام سمجھے کام کرتے کرتے کام سمجھ میں آئے گا تو اس کے لیے تیار ہے کون کون تیار ہیں چار چار مہینے کے پکے ارادے کرو اور اپنی طرف سے اس کا وقت اور تاریخ بھی مقرر کرو تاکہ سن کر کے بھول نہ جانے شادیوں کی تاریخیں مقرر کی جاتی ہے شادی شادیو یہ کریں گے کر کے نہیں تاریخ مقرر کرو تو تاریخ مقرر کرتے کورٹ کچہری کا معاملہ ہے اس کی تاریخیں پڑتی ہیں اس کی تاریخیں پڑتی ہیں فلاں تاریخ پڑی ہے تو یہ جب تاریخ نہیں پڑی ہے تو کیسے کام ہوگا آپ کو بھی اپنی تاریخیں مقرر کرنی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا اور فلاں تاریخ کو جائیں گے وہاں تک کہ وہاں تک محنت کریں گے ہم بھی تیار دوسرے بھی تیار ہم بھی تیار دوسرے بھی تیار تو اپنے ساتھ جماعت بنا کے پھر چلے جائیں یہ طریقہ ہے کہ میں تو تیار ہوں میرے ساتھ کون تیار ہے دعوت دیتے رہو تو پکے رہو گے دعوت دو تو کچے ہو جاؤ گے کرو گے ایسا آپ بتاؤ ایمان لکھوانا اللہ اور خدا کے آپ کے درمیان میں کہ ہم نے اللہ کے کام کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے عمر محمد یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں یہ بھی سمجھتے جو ہم تو ہیں وہ کبھی نہیں کریں گے وہ ہی نہیں کریں گے جو جماعتوں میں آئے ہیں بھی اپنا وقت بڑھا لیں اور نیت کریں کہ چار چار مہینے دیں گے جم کر بڑھیا بات یہ پیدل جماعتوں میں جائیں ہاں، بڑی نورانیت ہے اس میں پیدل جماعتوں میں بڑی نورانیت اور بڑی ترقی رحمتوں برکتوں کے آسمان سے زمین پر آنے کا بڑا ذریعہ ہے پیدل جماعت سمجھ میں آئی نا بات اس کی نیت کرو پیدل جماعتوں میں چلنا ہے پیدل کام کرنا ہے ہر بستی میں جانا ہے اس سے اترے گی خیر اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کرو گے ان شاء اللہ اچھا، جماعت کا جانے والا ساتھی اس طرف آ جائے اور واپسی والے ساتھی اس طرف آ جائے Thank you.